دو سو تینتالیس پڑھیں الم تارا من خراج بہم الو بہت عجیب و غریب قصے کے ذریعے سے اللہ پاک نے جہاد کا مسئلہ سمجھایا ہے یہ اور اس کے بعد والا قصہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے قرآن میں دیگر کہیں بھی آیات جہاد نہ ہوتی صرف ان دو قصوں کا پرانے مزید میں آ جانا جہاد کے ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے جہادی تنظیموں کے اصول وضع کرنے کے لیے اور جہاد پر وارد ہونے والے اشکالات کا جواب دینے کے لیے مجاہدین کی تربیت کرنے کے لیے اور جہادی تنظیموں کا نظام وضع کرنے کے لیے یہ دو قصے پوری طرح سے مسلمانوں کے لیے کافی ہیں یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا رام و کرم ہے ہر صورت میں بیسیوں آیتیں جہاد کے موضوع پہ بیان فرماتا ہے بار بار کھڑا کرتا ہے ترغیب دیتا ہے ورنہ ان قسموں میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو رہ گئی ہو چنانچہ جلالین میں لکھا ہے کہ من خبر المومنین علی القتال کہ یہ جو علم تارا سے جن لوگوں کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے ان کا واقعہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ایمان والوں کو قتال پر ابھارا جا سکے الم تارا الادین خراج من دیا کیا آپ نے نہیں دیکھا الم تارا سے مراد ہوتا ہے الم تعلم رویت قلبی مراد ہوتی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں جانا نہیں دیکھا الدین خراج من دیا جو نکلے اپنے گھروں سے یہ داوردان ایک بستی تھی تفصیل قرطبی میں نام لکھا ہے وہاں سے یہ لوگ نکلے تھے وہ الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی الوف جمع کثرت ہے اس لیے دس ہزار سے تو بارہ اوپر تھے لیکن کتنے تھے مفسرین کے بڑے اقوال ہیں بعض کہتے ہیں چھ لاکھ تھے بعض کہتے ہیں اسی ہزار تھے بعض کہتے ہیں چالیس ہزار تھے تیس ہزار سینتیس ہزار ستر ہزار آٹھ ہزار یہ تمام اقوال ہیں لیکن ایک قول تین ہزار کا بھی ہے تو تین ہزار اور آٹھ ہزار والا قول تو درست نہیں لگتا باقی بہرحال کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے چھ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں ستر اسی ہزار بھی ہو سکتے ہیں بزدلی جب پھیلتی ہے تو پھر بڑے بڑے جانوروں کے جسم کانپنے لگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں پر اور بڑے بڑے قبیلے اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزار الموت موت کے ڈر سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک وبا پھیلی تھی اس وبا کے ڈر سے بھاگ گئے حالانکہ ان کے نبی انہیں روکتے رہے تھے دو انبیاء علیہ السلام کا نام آتا ہے ایک حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ایک حضرت حزقیل علیہ السلام کہ ان دونوں میں سے یا حضرت شمعون علیہ السلام ان میں سے کوئی پیغمبر تھا جنہوں نے روکا تھا کہ دیکھو زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور موت کا وقت مقرر ہے نہ بھاگنے سے موت ٹلتی ہے اور نہ کہیں رکنے سے موت جلدی آتی ہے ایک بادشاہ کا واقعہ بہت مشہور ہے اس نے حضرت اسرائیل سے سات سال مانگ لیے تھے اللہ پاک نے دے بھی دیے تھے پھر اس نے بڑے بڑے قلعے بنائے اور کوئی سوراخ نہیں چھوڑا کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی لیکن حضرت اسرائیل پہنچ گئے اور فرمایا کہ یہ تمہارے کھلونے ہمیں نہیں روک سکتے ہر چیز کا وقت مقرر ہے طے ہے تو نبی نے انہیں روکا اور قیلا ان فرو من الجہاد فی سبیل اللہ حضرت قیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دشمن آنے والا ہے اب ہماری دشمن سے ٹکر ہوگی تو سارے بھاگ گئے کہا کہ نہیں لڑائی میں موت ہے تو موت سے بھاگ کر ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے فقال الحم اللہ موتو تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ اللہ نے ایسا حکم دیا کہ سارے مر گئے پھر چند دنوں یا چند مہینوں کے بعد اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا ان اللہ لذو فضل الناس بے شک اللہ تعالی بہت فضل والا ہے لوگوں پر فضل کہتے ہیں کسی کے حق سے کسی کے استحقاق سے زیادہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ بھی فضل والا ہے بندے جتنے کے مستحق ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے ولاکن اکثر اختر لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے مسلمانوں یہ واقعات دیکھو کہ جو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے تھے وہ مر گئے سارے اللہ نے مار دیا ان کو جب مر گئے اللہ نے زندگی دے دی دوبارہ تو اللہ پاک کا نظام عجیب ہے تو تم جو دشمنوں کے ڈر تھے کہ وہ ہمیں مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے جہاد میں تعویلیں کرتے ہو اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہو یہ مالدار لوگوں کا بچہ چلا جائے جہاد میں ایسے کاپ رہے ہوتے ہیں ناؤز جیسے موت ان کے اوپر آ گئی ہو کہ ابھی مرا ابھی مرا ابھی مرا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہزاروں لوگ موت سے بچنے کے لیے بھاگے موت سے نہیں بچ سکے میں نے مار دیا جب میں نے مار دیا اب میں نے دوبارہ زندہ کر دیا اسی طرح تم اگر جہاد سے بھاگو گے تمہاری زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا نہ موت وقت سے پہلے آئے گی نہ موت وقت کے بعد آ سکتی ہے ہاں جب جہاد میں کسی کو موت آئے گی وہ موت نہیں ہوگی بلکہ زندگی ہوگی بل احیاء اللہ وہ زندگی عطا فرما دے گا کیا اس کے بعد کوئی اشکال کوئی اعتراض کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے اگلے قصے میں بھی بہت سارے چیزوں کے جوابات ہیں لیکن اللہ پاک کتنے میٹھے کتنے آسان انداز میں جہاد کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر فوراً ہی فرمایا وقاتی سبھی اللہ جب تمہیں یہ عقیدہ بن گیا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا وقت مقرر ہے نہ کسی میدان میں جانے سے موت آتی ہے نہ گھر میں بیٹھنے سے آدمی بچ سکتا ہے جب یہ تمہیں پتا چل گیا تو پھر کس بات سے ڈر رہے ہو وہ سبیل اللہ نکلو لڑو اللہ کے رستے میں والمو اور خوب جان لو ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کہ تم کہو کہ ہم نکل تو گئے اب اللہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں وہ مدد کے لیے نہ آئے ہم تو مارے جائیں گے کہا تم دعا کرو اللہ سن لے گا دعا نہیں بھی کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں میدان جنگ میں جتنی تمہاری زندگی ہے وہ پوری دے گا بے شک دنیا بھر کے گولے را کر تمہارے جسم سے باندھ کر چلا دیے جائیں موت تم پر نہیں آ سکتی جب تک اس کا وقت نہیں آئے گا اور جب وقت آ جائے گا تم دنیا کے بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جانا اپنے گرد لاکھوں باڈی گارڈ کھڑے کر لینا پھر بھی موت تمہارا گلا دبوچ لے گی اللہ تمی بھی ہے اللہ علیم بھی ہے مند اللہ یقرید اللہ قرض حسنا اب مجاہد تو نکل گیا پیسے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس دے گا تو جہاد میں خرچ کرنے والے اللہ پاک کو قرضہ دینے والے ہیں اور اللہ بہت غیرت والا ہے ایسا نہیں کرتا کہ صرف آخرت میں ٹالتا رہے دنیا میں بھی بدلا دیتا ہے اور آخرت میں بھی آتا فرماتا ہے مند اللہ اللہ قرض حسنا کون ایسا شخص جو قرضہ دے اللہ کو اچھا قرضہ قرض حسنا ایسا قرضہ جس میں سامنے والے کو تنگ کرنا نہ ہو احسان جتلانا نہ ہو بار بار واپس مانگنا نہ ہو اور خوش دلی سے دیا جائے فیوزا فہو لہو اضافن کثیرا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے کئی گنا واللہ اللہ اللہ تعالیٰ تنگی فرماتا ہے وہ یب وہی کشادگی فرماتا ہے وہ الہی تر جاؤن اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس دن اسمال الحسنہ دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کی صفت قابضو پر نظر پڑی کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی تنگی فرماتا ہے تو میں نے سوچا کس چیز کی اللہ نے تنگی فرمائی ہے ہر چیز تو کھول کھول کے دے دی تو دل میں خیال آیا کہ مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں اللہ نے تنگی فرمائی ہے کتنا واضح مسئلہ ہے قرآن میں اللہ نے کہا لڑو نبی لڑنے نکل گئے بس امت کو نہ کوئی تعویل نہ کوئی شرارت کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ پاک ہر کسی کو جہاد میں نہیں لے جانا چاہتا اس وجہ سے لوگوں کے قلوب اور دل مسئلہ جہاد کو نہیں سمجھتے ورنہ آسان ترین مسئلہ ہے اور سچی بات یہ کہ شہادت کی موت ایک شہید قبر سے اٹھ کے آ جائے نا اور یہاں کھڑے ہو کر ہمیں بتا دے ہم میں سے ایک شخص بھی گھر جانا گوارا نہیں کرے گا یہاں سے ہم پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے میدانوں کی طرف دوڑیں گے اور چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھائیں گے کہ اللہ ہمیں شہادت دے اللہ ہمیں شہادت دے اور اگر ایک ایسا شخص جسے غفلت کی موت ملی اور وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے اس مجمے میں آ کے کھڑے ہو کر اپنی عذاب بتا دے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی جیب کا مال نہیں دیکھے گا اپنے گھر کے جنے ہوئے بچے نہیں دیکھے گا بلکہ پاگلوں کی طرف دوڑے گا جنگلوں کی طرف کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے اس لیے کہ اتنا سخت ہے یہ سارے مسئلے واضح ہونے کے باوجود لوگ جہاد میں نہیں آتے شہادت میں نہیں آتے اور اپنی جان بچانے کے لیے تعویلیں باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں مجاہدین پہ جہاد پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اللہ کی صفت قبضی ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اس فریضے کی توفیق نہیں دیتا صرف خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان خاص بندوں میں فرما لے اللہ تنگی بھی کرتا ہے کشادگی بھی کرتا ہے جیسے اگلے واقعے میں آ رہا ہے کہ ایک غریب سے تالوت کو اللہ نے اٹھا کے بادشاہ بنا دیا اور داؤد کو اٹھا کے کس طرح سے زمین کا خلیفہ اور کس طرح سے اپنا نبی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کی کشادگی دیکھنا اور جالوس جیسے ظالم پر زمین کو تنگ کر دیا یہ اللہ پاک کی تنگی کا نظارہ ہے اس پر آگے مفصل واقعہ بیان فرما دیا